آیات میں اس صورت میں حق سبحان ہو و تعالی دو قسم کے انسانوں کا ذکر فرما رہے ہیں پہلی قسم کے انسان کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا اس کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ سرکش تھا باغی تھا فمامن تاش کہ جس نے سرکشی اختیار کی بغاوت کا رویہ اختیار کیا حدود سے اس نے تجاوز کیا اس سے مراد اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ عبدیت کی حدود ہیں اللہ کی اطاعت اور فرم برداری کی حدود ہیں جس نے ان حدود سے تجاوز کیا انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ ابدیت کی حدود ہی کے اندر زندگی بسر کرے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرم برداری ہی بجا لائے اس کے بھیجنے کی غرض و غائط ہی یہی ہے اس کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کی زندگی عبدیت ہی کے اندر رہے اللہ کا بندہ بن کر اللہ کا غلام بن کر اللہ کا فرم بردار بن کر اللہ کا اطاعت گزار بن کر اللہ کے سامنے جھک کر سر تسلیم خم کر کے اللہ کے سامنے بچھ کر اللہ ہی کے لیے آجزی اور فروتنی اور خوشو اور خضو اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے وہ فنا کر کے دنیا کے اندر زندگی بسر کرے تو جس نے بھی ان حدود سے تجاوز کیا وہی باغی ہے وہ سرکش ہے جس نے پھر سرکشی اور بغاوت کا راستہ جو بھی اختیار کرے گا یعنی حدود ابدیت سے نکلے گا اب حدود ابدیت کے اندر رہنے کے سارے تقاضے جو ہیں وہ ہمیں وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں وہی کے ذریعے سے انبیاء اکرام علیہ مسلاۃ وسلام ہی آ کر بتاتے ہیں پہلا انسان بھیجا گیا دنیا میں پہلا انسان ہی نبی بنا کر بھیجا گیا پہلا انسانی حامل وہی بنا کر بھیجا گیا پہلے انسان ہی کو یہ ہدایت کی گئی کہ کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس ہدایت کے تابع ہو کر زندگی بسر کرے گا اس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہوگا اور جس نے اس کا انکار کیا اور تقزیب کا رویہ اختیار کیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار فیها خالدون وہ جہنم والے ہوں گے جہاں ان کا رہنا دائمی ہوگا تو پہلا انسان ہی دنیا میں جو آیا وہ ہدایت کے ساتھ آیا وہی کی روشنی میں آیا اللہ کا نبی وہی کا حامل انسان تھا تو وہی ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتلاتے رہے ہیں کہ حدود عبدیت کیا ہیں بندگی کے تقاضے کیا ہیں بندگی کس طرح کرنی ہے میری اطاعت کس طرح بجا لانی ہے میری فرم برداری کیسے کرنی ہے اور یہی آخری وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو اب سیدھا اور صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے کر آئے ہیں جو ہدایت لے کر آئے ہیں جو شریعت لے کر آئے ہیں جو دین لے کر آئے ہیں جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ حدود ابدیت کے اندر ہے اور جو اس سے انعراف کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے اس سے منہ موڑتا ہے اس سے روگردانی کرتا ہے وہ باغی ہے وہ سرکش ہے سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اس سے منہ موڑے گا وہ باغی ہے وہ سرکش ہے تو اب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر عبدیت کا کوئی تصور نہیں ہے اب بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کی بندگی کا اللہ کی اطاعت کا اللہ کی فرم برداری کا ایک ہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو جو اس سے نکلا جس نے اس سے انعراف کیا وہ باغی اور سرکش ہے اور جب اس کو چھوڑے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا وہ آسر الحیات دنیا پھر اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہے دنیاوی زندگی بس وہی کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑ کر آپ کی شریعت سے انعراف کر کے آپ کے دین کو ترک کر کے جب زندگی بسر کرے گا تو اس کا مقصود کیا ہوگا اس کا مطلوب کیا ہوگا وہ کس کی چیز کو ترجیح دے گا وہ آثر الحیات دنیا اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا مقصود اس کا مطلوب دنیاوی زندگی دنیا کے مفادات دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا دنیا کی راحت دنیا کا آرام دنیا کا مال دنیا کی دولت دنیا کا جہ دنیا کا جلال بس یہ اس کا مقصود اور مطلوب ہے اس کی تگودو اس کی کوشش اس کی سائی سب کی سب اسی کے لیے اب وہ خواہشات ہی کا بندہ ہے اپنی خواہشات کا بندہ ہے وہ جب دنیاوی زندگی مقصود اور مطلوب بنا لے آدمی تو اس کا مطلب کیا ہے کو چھوڑ دے دنیاوی زندگی کو مقصود اور مطلوب بنا دے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی خواہشات ہی کی پیروی کر رہا ہے اس کی لگام اس کی باغ جو ہے اس کی خواہشات کے ہاتھوں خواہشات جس طرف اس کو لے کے جاتی ہیں بس اسی طرف جاتا ہے خواہشات خواہشات کا غلام ہے خواہشات کا اسیر ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی جو ہے وہی کو چھوڑا جائے گا تو وہی وہی کے مد مقابل جو چیز آئے گی وہ خواہش ہی ہوگی ہمیشہ وہی کا ٹکراؤ ٹکراؤ خواہش خواہش سے ہوتا ہے ہوا سے ہوتا ہے قرآن نے اس کے لفظ ہوا کا استعمال کیا من اتخذ الہو ہوا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے قرآن نے صاف کہا تو کوئی اپنے ہوا کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہا ہوتا رکو تو نہیں بجا لا رہا ہوتا کسی کو دیکھا آپ نے کہ سجدہ کر رہا ہے رکو بجا لا رہا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے اپنی خواہش سے لیکن قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے تو مراد کیا ہے سیدھی سادہ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ اب اس کی لگام جو ہے اس کی خواہش کے ہاتھوں میں ہے جو خواہش کہتی ہے بس وہ بجا لاتا ہے جو خواہش کہتی ہے خواہش کے تابع ہو گیا ہے خواہش کے سامنے جھک گیا ہے خواہش کے سامنے اس نے سپر ڈال دی ہے خواہش کی غلامی اس نے اختیار کر لی ہے تو جب بھی وہی کو چھوڑا جائے گا خواہش ہی کی بندگی کو اختیار کرنے پر انسان مجبور ہوگا اب اس کے پیش نظر کیا ہے جو خواہش کہتی ہے خواہش کیا چاہتی ہے لذت چاہتی ہے مزہ چاہتی ہے دنیا میں جہ چاہتی ہے عروج چاہتی ہے تکبر چاہتی ہے استقبار چاہتی ہے اپنی بڑائی چاہتی ہے اپنی انانیت چاہتی ہے اپنا استقبار چاہتی ہے اپنی لذتوں کو پورا کرنا چاہتی ہے خواہش یہی چاہ رہی ہوتی ہے اسی کے لیے اس کی ساری دو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لذت کا سامان ملے زیادہ زیادہ جہ میری دنیا کے اندر ہو مال اسی لیے کماتا ہے جا اسی لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ مال مال کے ذریعے سے جا اور زیادہ سے زیادہ جا اور جا کو استعمال کرے مال کو بڑھانے کے لیے دونوں لازم ملزوم ہوتے ہیں یہی اس کا مقصود ہے بس اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصود نہیں ہوتا سارا علم اسی لیے ہوتا ہے علم بھی سارا اسی لیے جو علم ہوتا ہے وہ بھی اسی کے لیے ہوتا ہے وہ علم وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی معرفت عطا کر دے حقائق اس پر جو ہے وہ آشکارا ہو جائیں نہیں اس سارے علم کی بھی غرض و غائط دنیا بس دنیا کے علاوہ کوئی اور اس علم کی غرض و غائد نہیں ہوتی قرآن نے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے عن ذکرینا فعارض امن طول ذکرینا اس سے اعراض کیجئے اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے کہ جو ہمارے ذکر سے رکرتا ہے ہمارے ذکر سے جو ہمارا نہیں ہے جو ہمارا نہیں ہے جو ہمارے سامنے نہیں جھکا ہوا ہے جو ہمارے سامنے نہیں بچھا ہوا ہے جس نے ہماری بندگی اختیار نہیں کی ہوئی ہے جو ہمارا فرم بردار نہیں ہے جس کا ہم مقصود اور مطلوب نہیں ہے جس کے قلب میں ہماری محبت نہیں ہے جس کا قلب ہماری ملاقات کے شوق اور محبت سے جو ہے آراستہ نہیں ہے یہ ہمارے ذکر سے روگردہ ہے اس سے کنارہ کا سو یہ کیا چاہتا ہے ولم ولم یورد الحیات دنیا کچھ بھی نہیں یہ چاہتا بے شک لمبے لمبے جو ہے آپ کے سامنے منصوبے ہوں منشور ہوں دستور ہوں پلاننگ ہو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوں بڑی لمبی چوڑی جو ہیں ان کی اس پر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہو سب کچھ ہو کچھ بھی نہیں چاہتے بتا دیں اللہ فرمائے کچھ بھی نہیں چاہتے یہ سب کا سب جو ہے وہ دکھ ہے کچھ بھی نہیں ولم یورد حیات دنیا سوائے دنیاوی زندگی کے کچھ بھی ان کا مقصود ہے مطلوب نہیں ہے ولم یورد الحیات حیات دنیا اور کچھ بھی نہیں آگے سنیے قرآن کہتا ہے ذالک مبلغہم من العلم ان کے سارے علم کی معراج یہی ہے بس ان کے سارے علم کی پہنچ اور رسائی یہی ہے ذالک مبلغ من العلم سارا علم یہی ہے بس سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے دنیا ہی کے لیے دنیا مقصود اور مطلوب بن جاتا ہے جب خواہش کی اتباع کرتا ہے اب اس کے بالمقابل دوسرے فرد کا ذکر ہے من خاف مقام اس پہلے کا پہلے کا انجام بھی بتلا دیا کہ خواہش کی اتباع لے کے کہاں جاتی ہے ہوا ہوا کے کے معنی بھی جو ہے نا ہوا کے معنی بھی گرنے کے ہوتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف گرنے کے ہوتے ہیں ہوا کے معنی بھی خواہش کو ہوا کو عربی میں لفظ جو ہے وہ ہوا بلندی سے پستی کی طرف گرنے کے تو جب آدمی خواہش کی اتباع کرتا ہے خواہش کی پیروی کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرم برداری سے معصیت کی گندگیوں میں گرتا ہے معصیت اور گناہوں کی گندگیوں میں گرتا ہے اور پھر انجام کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے جہنم کی پستیوں میں وہ جا پڑتا ہے جہنم جو ہے جہنم پستی کی طرف ہے ہی اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے اب بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آزادی ہے آزادی ہے کہ آزادی آزادی کا کیا تصور ہے جدید تصور آزادی کیا ہے جدید تصور آزادی کیا ہے کہ خواہش کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی رکاوٹ خواہش کے پورا کرنے میں نہ ہو کوئی رکاوٹ خواہش کے پورا کرنے کے راستے میں اگر رکھی جائے یہ آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ آزادی کی دشمن ہے اس لیے کہتے ہیں نا دین جو ہے دین جو ہے عقیدہ جو ہے مذہب جو ہے اور خاص طور پر دین اسلام اسلام شریعت اسلامیہ یہ آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے کیوں آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں جس طرح ہماری خواہش چاہتی ہے اس طرح کرنے نہیں دیتے رکاوٹیں ہیں پابندیاں ہیں پابندیاں ہیں رکاوٹیں ہیں جس طرح خواہش چاہتی ہے اس طرح دین کرنے نہیں دیتا آزادی کے راستے میں دین رکاوٹ ہے عقیدہ رکاوٹ ہے شریعت رکاوٹ ہے اس لیے عقیدے سے دین سے شریعت سے جان چھڑاؤ اس کا توک اپنی گردن سے اتار باہر پھینکو جب تک دین کا شریعت کا توک جو ہے وہ گردن میں رہے گا خواہشات کی آزادی سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گے یہی بتایا جاتا ہے نا آزادی کا کیا تصور ہے سیدھا سادہ کہتے ہیں کہ جدید دور جو ہے جدید دور نے جو کچھ دیا وہ آزادی آزادی اور مساوات آزادی اور مساوات آزادی اور مساوات کا مطلب کیا ہے آزادی کا تو مطلب آپ کے پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں جو چاہیں پڑھتے رہیں اور مفکرین اس کی جو چاہیں تشریح کرتے رہیں سارے کو پڑھنے کے بعد بالآخر ایک جملے کے اندر سب کو ادا کیا جا سکتا ہے ان سارے فلسفوں کے گورکھ دھندوں کو کہ انسان کی خواہش جو چاہتی ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رکھی جائے اور مساوات کا مطلب کیا ہے کہ خواہش پوری کرنے میں سارے لوگ مساوی ہوں کوئی اس میں تفریق نہ ہو جس کی جو خواہش ہے جو جس کی خواہش ہے سمجھیے وہ اپنی خواہش پورے کرنے میں آزاد ہو سب اپنی خواہش پورا کرنے میں آپ کی خواہش ہے ناچنے کی تو ناچے دوسرے کی خواہش ہے عبادت کرنے کی عبادت کرے تیسرے کی خواہش ہے ننگا جو ہے وہ پھرنے کی وہ ننگا پھرے چوتھے کی خواہش ہے گھاس کاٹتا رہے گھاس کاٹتا رہے جس کی جو خواہش ہے وہ اپنی خواہش پورا کرنے میں آزاد ہو اور سب جو ہے وہ اس میں مساوی ہو کسی کی کوئی خواہش کسی پر جو ہے وہ ترجیح نہیں ہے کسی کی کسی خواہش کو کسی پر جو ہے وہ ترجیح نہیں ہے بس ایک پابندی ہے کہ جو کسی کی خواہش میں رکاوٹ بنے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا وہ رکاوٹ بنے قانون اس کو جو ہے وہ روکے گا اس کو اس کی خواہش پورا کریں سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے وہ یہ ہے آزادی اور مساوات کا خلاصہ یہ ہے باقی تو فلسفے بہت کچھ ہیں اس کے لیکن کیا یہ واقعتاً آزادی ہے واقعتاً یہ آزادی ہے یا انتہائی بدتر قسم کی غلامی ہے انتہائی بدتر قسم کی غلامی ہے انتہائی درجے کی انسان کی تزلیل ہے انتہائی درجے کی انسان کی ذلت ہے اب دوسری آیت کو ذرا سنیں گے پھر ہم اس کی ذرا وضاحت کروں گا اس کے مقابل میں جو قرآن کہہ رہا کہ آزاد کون ہوتا ہے آزاد کون ہوتا ہے حقیقی آزاد حقیقی آزاد کون ہوتا ہے خاف مقام ربی الحوا کہ جس نے دنیا کی زندگی اس طرح بسر کی کہ اسے یہ ڈر ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وہ یقیناً ایسا دن آنا ہے اس دن کا یقین ہے اور یہ ہے حقیقت نفس العمری حقیقت نفس العمری اس کو کہتے ہیں کہ اس کا وجود کسی کے ماننے پر موقوف نہیں ہوتا کہ کوئی مانے تو تب ہے نہ مانے تو وہ نہیں ہے وہ ہے ہی ہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ ایک ایسی حقیقت ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اسی لیے کہ یہ ہے ہی حقیقت یاد رکھنا عقائد کے باب میں تمام انبیاء کرام علیہ مصلاۃ وسلام کے عقائد عقائد انبیاء سب کے عقائد عقائد ایک ہی تھے اور وہ اب عقائد جو ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں صحیح صورت میں کیونکہ مذاہب کے بگڑے ہوئے پیروکاروں نے اس ان کے اندر جو ہے تحریف کر ڈالی قطر یونت کر ڈالی کمی بیشی کر ڈالی اس لیے صحیح آپ کو معلوم نہیں ہو سکتے آج بائبل سے جو ہے وہ آپ کو صحیح عقائد انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کے معلوم نہیں ہو سکتے اسفار خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتے اناجیل اربا سے معلوم نہیں ہو سکتے کہ دنیا کا اس وقت بہت بڑی تعداد جس مذہب کی پیروکار یا اپنے آپ کو اس مذہب کی طرف منسوب کرتی ہے عیسائیت کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ باپ بیٹا روح القدس تینوں مل کر جو ہیں وہ خدا بنتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر خدا ہے آپ بتائیے ان سے کہاں پتا چل سکتا ہے کہ عیسا علیہ السلام کا حقیقی عقیدہ کیا ہے یاد رکھنا عیسا علیہ السلام عیسا علیہ السلام کی طرف نسبت کرتی ہے یاد رکھنا عیسائی دنیا جو ہے کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ سب کا یہ عقیدہ ہے اور ساری کی ساری عیسائی دنیا اپنی نسبت جو ہے وہ جناب مسیح علیہ السلام کی طرف کرتی ہے اور ساری مسیح دنیا سے جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد معلوم نہیں ہو سکتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد معلوم ہو سکتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ربی ان اللہ ہوا ربی و ربکم میرا رب بھی وہ ہے تمہارا رب بھی وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی عقائد اب معلوم ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوں گے موسا علیہ السلام کے بھی عقائد معلوم ہوں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے معلوم ہوں گے ان اسفار خمسہ سے معلوم نہیں ہوں گے کہ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ یعقوب نے اپنے خدا بند خدا سے کشتی کی آپ اسفار خمسہ کتاب پیدائش پہلی کتاب جو ہے بائبل کی پہلی کتاب کتاب پیدائش اس کو کھول کر پڑھے ساری رات کشتی ہوتی رہی بلاخر پو پھٹنے کا وقت آ گیا خدا نے کہا بس چھوڑو اب مجھے خدا کو بچھاڑا ہوا تھا نے کہا نہیں جب تک مجھے برکت نہیں دو گے اس وقت میں چھوڑوں گا نہیں تمہاری اللہ پھر خدا کی جان چھوٹی جس کتاب پہ پیدائش کے اندر یہ بائبل آپ کہتے ہیں احتجاج کرتے ہیں توہین رسالت جن کی جن جن جن کے جتنی بدکاری ہیں یورپ امریکہ کے عیسائیوں یہودیوں میں جتنی بدکار اور جتنی بےمانی ہیں وہ سب کی سب انہوں نے اپنے نبیوں کی طرف منسوب کی ہیں اور وہ ان کی بائبل کے اندر موجود ہیں آپ کن سے آپ کس طریقے سے وہ آپ کے احتجاج کا ان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے آج جس کو ہولی بائبل جو بائبل سوسائٹی چھاپتی ہے یہ اس کے اندر جو ہے سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں یعنی کسی نے ان کی طرف جو ہے وہ منسوخ کی اس بائبل کے اندر حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جتنے آپ کسی عام شریف انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی عام انسان کی طرف بھی جس گناہ کی نسبت کرتے ہوئے ڈریں گے اور وہ بھی نہیں برداشت کرے گا کہ میری طرف اس کی نسبت کریں وہ ان ظالموں نے انبیاء کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں تو ان ظالموں سے جو ہے وہ کہاں معلوم ہو سکتا ہے کہ مقدسوں کا وہ گروہ انبیاء اکرام علیہ السلاۃ وسلام معصومین کا وہ گروہ ان کے عقائد جو ہیں اس لیے پوری مذاہب کے تمام ماننے والوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کے بارے میں بتلایا کہ ان کے حقیقی عقائد کیا تھے اور ان ظالموں نے ان کی طرف کیا نہ منسوخ کیا ہوا ہے اس لیے عقائد جو ہیں وہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں کسی اور جگہ سے معلوم ہو ہی نہیں سکتے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہونے والی وہی آخری وہی محفوظ اور مصنون قرآن کریم عقائد جو کچھ بتلا رہا ہے ہیں ہی حقائق یہ حقائق ہیں ہی یہ اگر کوئی ان کا انکار کر دے تب بھی یہ حقائق ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ ہمارے ماننے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں اس لیے یہ حقائق ہیں یہ حقائق ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ انہی کو مانو ان کا انکار کرنا حقائق کا انکار کرنا ہے حقائق کا انکار کر کے خود خسارے سے دو چار ہو جاؤ گے حقائق پہ فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یقیناً ایسا دن آنا ہے کہ جس دن حق سبحانہ ہو تعالی کے سامنے انسان نے کھڑا ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے یہ حقیقت ہے من خاف مقام ربی جسے یہ ڈر ہوا آج یہ چھوٹے موٹے حکمران اتنی تماشا سار یہاں سے لے کر وہاں تک ان کے بارے میں کہ سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے ڈی سی نے بلایا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی اپنی جگہ جتنے فن خان بنتے رہے اوپر سے بات آ جائے گی کہ اوپر والے اب یہ کہہ رہے ہیں وہیں کب کبھی شروع ہو جائے گی سب کو یہی حال ہے نیچے پورا اور اوپر والوں کا حال ان کے اوپر جن کو وہ اوپر والا مانتے ہیں ان کی طرف سے آ جائے گی سب قانون سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا یہ جو بالکل عارضی اور فانی حکمران ہیں ان کے نام کی اگر ان پر اتنی دہشت ہے عارضی اور فانی حکمران عارضی اور فانی اختیار والے تو جس نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا ہے ساری کائنات کو وجود عطا کیا ہے اور جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن تو ایسا دن ہوگا ایسا دن ہوگا یہ حکمرانوں کی آج کے حکمرانوں کی آج کے حکمران تو ماضی کے حکمرانوں میں تو پھر کچھ اقتدار ہوتا تھا کچھ اختیار ہوتا تھا ماضی کے حکمرانوں میں کیسر روم کے پاس تو کچھ اختیار کچھ نہ کچھ ہوتا تھا کسرا ایران کے پاس کچھ اختیار ہوتا تھا فرعون مصر کے پاس کچھ اختیار ہوتا تھا نمرود عراق کے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا تھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آج ہیں تو کل جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر ہیں آج تخت پر ہیں کل تختے پر آپ کو نظر آئیں گے ایسے ہیں دیکھیں گے آج بیٹھے ہوئے ہیں کل گلیوں میں اسی طریقے سے آوارہ پھر رہے ہیں امریکہ کے کتنے صدور جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں کسی وقت امریکن صدر کی بڑی پاور ہے وہ کئی پاور والے صدر اب پھر رہے امریکہ کے اندر ماضی میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا تھا ماضی میں تو یہ نہیں اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں تو ماضی کے فرائنا کے پاس ماضی کے نماردہ کے پاس ماضی کے اکاسرا کے پاس ماضی کے کیاسرا کے پاس کیسے کیسے لیکن حدیث میں جو آتا ہے کہ وہ دن تو ایسا دن ہوگا کہ ابتدائی آفرینت سے لے کر قیام قیامت تک کے سارے کے سارے انسان ہوں گے روم کے سارے کے آسرا ہوں گے ایران کے سارے اکاسرا ہوں گے سب کسرا سارے فرائنا وہاں ہوں گے سارے نماردہ وہاں ہوں گے وہ جو آنا ربکم العلیٰ کے دعوے دار تھے وہ بھی وہاں ہوں گے ما علم تو من غیری جن کا نعرہ تھا وہ بھی وہاں ہوں گے سب کے سب اولین و آخرین کا سارا مجمع جو سمجھتے تھے کہ ہم اپنے علاوہ تو کسی کو الہ جانتے ہی نہیں ہیں ہمارے علاوہ رب اور کون ہو سکتا ہے رب اعلیٰ تو ہم خود ہیں جن کا نعرہ یہ تھا امریکن صدر یہ نہیں کہتا امریکن صدر تو یہ کہے گا کہ امریکہ امریکن صدر خود نہیں کہے گا کہ میں ہوں میں پاور ہوں امریکن کہتے کہ امریکہ بہت پاور ہے امریکہ بہت پاور ہے امریکن صدر نہیں کہتے میں پاور ہوں امریکن امریکہ بہت پاور ہے امریکہ کے پاس بڑی قوت ہے وہ تو کہتے ہیں میں ہوں ہوں فرعون کہتے ہیں میں میں اور جمع مصر کے عوام نہیں میں ہوں الہ میں ہوں رب اعلیٰ یہ سب کے سب جو ہیں وہ جمع میں مجمع کیسا مجمع ہوگا ابتدائی آف قیامت سارا مجمع سب جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے حدیث میں آتا ہے آواز آئے گی لیمان الملک اليوم بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے آج اقتدار کس کا ہے اختیار کس کا ہے لیمان الملک اليوم یوم سب کی زبانیں کم بس ایک آواز آئے گی ایک دل کا ہار آج ایک اللہ جو تنہ تنہا ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور جس کی قوت اور طاقت ایسی ہے کہ ہر ایک پر غلبہ اسی کا ہے آج تنہ تنہا اسی کی حکمرانی نہیں ہے ایسا دربار ہوگا ایسا دربار اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک وسلم لا يزال قدم عبد حتى دن عن خمس بندے کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا اب یہاں جواب دہی یہاں کرنی ہے آڈٹ یہاں ہو رہا ہے سب کچھ سب کا آڈٹ ہو رہا صرف مال ہی کا نہیں عمر کا بھی ہو رہا ہے جوانی کا بھی ہو رہا ہے مال کے کمانے کا بھی ہو رہا ہے مال کے خرچ کرنے کا بھی ہو رہا ہے علم کا بھی ہو رہا ہے یزال کا دما اب دن نہیں پانچ سوالوں کا جوانی دی گئی تھی جوانی کہاں خرچ کی جوانی جوانی کی صلاحیتیں جوانی کی قوتیں جوانی کی استدادیں جوانی کا جوش جوانی کا جذبہ زندگی کا سب سے بہترین دور صلاحیتوں کے لحاظ سے یہ خرچ کہاں کیا اس کو بڑھاپے میں کیسے منتقل کر دیا تھا اس کے بارے میں ذرا بتلائیے زندگی دی گئی تھی زندگی تو بہت قیمتی چیز تھی یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی ٹائم پاس ہو رہا ہے وقت گزر رہا ہے ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹی وی کے سامنے پاس ہو جائے فلم کے سامنے پاس ہو جائے کیبل کے سامنے پاس جہاں پاس ہو رہا ہے جی پاس ہو رہا ہے موبائل پہ ہی لگے ہوئے ہیں دو دو گھنٹے اسی پہ پاس ہو رہا ہے میسج پہ میسج اسی پہ وقت پاس ہو رہا ہے وقت پاس کرنے کے لیے تو نہیں ہے وقت تو بڑا قیمتی ہے زندگی تو بڑی قیمتی وقت ہی کا تنوام زندگی ہے زندگی اور کیا ہے یہی وقت تو زندگی ہے یہ پاس کرنے کے لیے تو نہیں ہے اس کی تو نگرانی کرنی ہے اس کی تو حفاظت کرنی ہے اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے یہ زندگی کہاں خرچ کی ہے دوسرا سوال تیسرا مال کمایا کیسے پہلے یہ بتلائیں آپ کے آمدن کے ذرائع کیا تھے کس طریقے سے کمائے مال کمایا حاصل کیسے کیا ہے جائز طریقے سے حاصل کیا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے اس کا حساب ذرا دو دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ آڈٹ آڈٹ ٹیم آ جائے اگر تو اور یہ پتا ہو کہ بھائی انہوں نے تو ٹھیک ٹھیک آڈٹ کرنا ہی ہے کوئی سفارش نہیں سننی تو کیا حال بنتے لیکن پتہ ہے کہ یہاں کون آڈٹ صحیح کرتا ہے یہاں تو اللہ کے دربار میں بتاؤ مال کمایا کیسے ہے ذرائع کیا تھے کمانے کے جائز تھے یا ناجائز تھے حلال تھے یا حرام تھے اور چوتھا سوال جائز طریقے سے بھی اگر کمایا ہے یاد رکھنا جائز طریقے سے آمدن حلال کی ہے ساری کی ساری پھر بھی جس طرح چاہو خرچ نہیں کر سکتے ہو جس طرح چاہو خرچ کرو اپنی یہاں حلال کی ہے نہیں جائز مصارف پر خرچ کرو گے ناجائز مصارف پر خرچ نہیں کر سکتے مدات بھی جو ہیں وہ وہی ہوں گی ایسی مدات نہیں کہ جو مدات ہیں وہ غیر شری مدات ہیں اس میں خرچ کرو اپنی حلال کی کمائی بھی اس میں خرچ نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہاں کہاں خرچ کرتے رہے ہو سارا اپنی اپنے رات اور آرام میں ہی اپنی عیاشی میں ہی یا حقوق والوں کے حقوق بھی جو ہیں وہ ادا کیے ہیں مال میں جو حقوق والوں کے حقوق تھے اس مال سے ان کے حقوق ادا کیے ہیں یا حقوق نہیں ادا کیے اس لیے اس کے ذرا مصارف بھی تو بتاؤ اور پانچواں سوال کہ جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے علم میں جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے میں جو ہے بحث مباحثے کے لیے میں اپنی بڑھوتری کے لیے اور دوسروں پر جو ہے وہ برتری جترانے کے لیے اور دوسروں کو زیر کرنے کے لیے اور مجادلے اور مباحثے کے لیے علم اس لیے حاصل کیا تھا یا علم عمل کے لیے عمل کتنا کیا ہے علم پر یہ ذرا بتلاؤ جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا اس وقت تک بارگاہ الہی سے قدم جو ہے وہ ہٹنے نہیں پائیں گے من مقام اور جسے یہ خوف ہوگا کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا تو پھر کیا حالت ہوگی پھر حالت کیا ہوگی ونہن نفس الحوا اس نے اپنے نفس کو خواہش کی غلامی سے جو ہے وہ آزاد رکھا روک کے رکھا اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے اس نے خواہش کی پیروی نہیں کی اس نے شریعت کی پیروی کی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اس نے اللہ کی فرم برداری بجا لی ہے اس نے دیکھا وہی کیا کہتی ہے اب وہی کیا کہتی ہے آخرت کے حساب میں اگر سرخروئی حاصل کرنی ہے تو اس کا آسان نسخہ کیا ہے کہ دنیا میں بس کرو ہی وہ جو وہی کہتی ہے جواب دینا آسان وہی کرو جو وہی کہتی ہے جوانی اس طرح بسر کرو جو وہی جس طرح وہی کہتی ہے زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح وہی کہتی ہے مال اس طرح کماؤ جس طرح وہی کہتی ہے مال اس طرح خرچ کرو جس طرح وہی کہتی ہے علم وہ حاصل کرو جو وہی کہتی ہے عمل اس طرح کرو جس طرح وہی کہتی ہے جواب آسان اب وہ خواہش کی تو پیروی نہیں کرے گا وہ پیروی کس کی کرے گا وہی کی وہی کی جب آدمی پیروی کرتا ہے یہ یاد رکھنا اب وہی کی جو پیروی کرتا ہے خواہش کی پیروی سے نکل آتا ہے کسی ایک کی بندگی تو کرنی ہی ہوتی ہے بس یاد رکھنا اب سنیں آزادی کا مطلب کسی ایک کی تو پیروی اور بندگی اور غلامی کرنی پڑتی ہے بندگی اور غلامی کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں یہ یاد رکھنا بس آزادی اسے کہیے مادر ایسی آزادی کہ کسی کی بندگی نہ کرنی پڑے دنیا میں انسان کسی کو ایسی آزادی مل سکتی نہیں ہے انسان کی فطرت بندگی ہی پر بنا کر بھیجا گیا ہے بندگی ہی پر بنا کر بھیجا گیا ہے تخلیق اس کی ایسی ہے اس نے بندگی کرنی ہے انسان نے بندگی کرنی ہے یاد رکھنا بندگی سے نکل نہیں سکتا اب کس کی کرنی ہے بس یا وہی کی کرے گا یا خواہش کی کرے گا دونوں میں سے کسی کی کرے گا وہی کی کرے گا تو وہی اس کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے گی وہی کی اتباع کرے گا وہی کی بندگی کرے گا تو وہی اس کو اٹھائے گی عجیب انسان عجیب اللہ کی مخلوق ہے یاد رکھنا اس کی تخلیق جو ہے وہ بندگی ہی پر ہوئی ہے اس نے بندگی ہی کی کرنی ہے سننا بندگی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے کسی انسان کا بھی اور دوسری طرف انسان کو جو شرف اور جو کرامت اور جو بزرگی اور جو عظمت عطا کی گئی ہے یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی جو بھی آدمی انسان کو اصل تو عظمت ہے شرافت ہے اس کی کرامت ہے اس کی انسان انسان کو تمام مخلوقات پر بزرگی اور کرامت اور شرف عطا کیا گیا ہے اس کی اس کا مقام اور اس کا مرتبہ تو یہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ شرف و کرامت کا مرتبہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ ذلت اور رسوائی کا نہیں ہے اس کا مقام اور مرتبہ ذلت اور رسوائی اور گھٹیا پن اور قصت اور رضالت یہ اس کا مقام نہیں ہے اس کا مقام جو ہے وہ شرف ہے کرامت ہے عظمت ہے بزرگی ہے بڑائی ہے اس کا مقام یہ ہے اس کا فِي نہ بنی آدم نہ نَفَخْتُ خلق نہ روح اس کا مقام بڑا بلند ہے یہ اپنے مقام پر رہ سکتا ہے اپنے مقام میں بلند ہو سکتا ہے شرف آدمیت شرف آدمیت کرامت انسانیت خلافت بشریت اس منصب پر یہ فائد ہو سکتا ہے وی کی بندگی کر کے اور اس منصب سے زمین پر جو ہے وہ اس کو پٹک کے مار دیا جاتا ہے جب یہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر وے کی اتباع کو چھوڑ کر ہوا کی اتباع میں نفس کی اتباع میں خواہش کی اتباع میں آ جاتا ہے تو یہ ذلت اور گھٹیا پن اور سفلا پن اور رسالت اور کمینگی کی اس حد پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان کی انسانیت جو ہے وہ پناہ مانگ رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان نہیں ہے یہ تو اس گھٹیا کے حیوانوں سے بھی یہ بد تر ہو جاتا ہے یہ بندروں سے سوروں سے گدوں سے خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے الائے کا کل انعام بل ہم ازل یہ جانور بلکہ جانور سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے جب وہی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے ہوا اور خواہش کی بندگی اختیار کر لیتا ہے تو اس گھٹیا پن پر دنیا کے اندر ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی بندگی اور وہی کی اتباع اختیار کر لیتا ہے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عظمت انسانیت کرامت انسانیت شرافت انسانیت سے امکنار ہو کر جو ہے وہ اللہ کی جنت میں پہنچ جاتا ہے اور یہ جو ہے ذلت اور رسوائی سے امکنار ہو کر جہنم کی پستیوں کے اندر جا پہنچتا ہے اب بتائیے کون سی آزادی مطلوب ہے <coughs> آزادی کون سی مطلوب ہے ایک وہ آزادی ہے ایک آزادی وہ ہے جو ہوا اور خواہش کی غلامی اور بندگی سے نکال دیتی ہے نکال کے آدمی کو عظمتوں اور رفتوں پر پہنچا دیتی ہے ایک آزادی وہ ہے اور یہ مہوم اور نام نہاد آزادی وہ ہے جو اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت سے نکال کے ہوا اور نفس کی غلامی میں اس طریقے سے جو ہے وہ ڈال دیتی ہے کہ انسان کو پستیوں اور ذلتوں سے ہمکنار کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے اس لیے حقیقی آزادی جو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکلنا ہے نفس کی غلامی سے نکلنا ہے اس لیے آپ یہ بحث فضول ہے اور غلط بحث ہے اور مغالطہ امیز ہے کہ مغرب سے بحث یہ کی جائے کہ آپ نے آزادی اور مساوات آج انسانوں کو جو دی ہے یہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے دی ہے اسلام نے یہ آزادی نہیں دی ہے اور یہ آزادی ہے بھی نہیں یہ غلامی ہے بندگی نفس کی اور خواہش کی اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دونوں کا فرق دیکھ لیں دنیا کے اندر دنیا ہی کے اندر فرق دیکھیں فرد کے لحاظ سے دیکھا آپ نے اب اجتماع اور معاشرے کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ پہلی قسم کا انسان جو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمورداری اور وہی کے تابع ہوگا اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے وہ اخلاق محبت حقیقی محبت اثار قربانی رافت رحمت دوسروں کے لیے خیرخائی یہ اعلیٰ اخلاق دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانا دوسروں کی خدمت کرنا دوسروں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا دوسروں پر جو ہے وہ خرچ کرنا اپنا مال زیادہ سے زیادہ ان پر لوٹانا اپنا مال غریبوں پر مسکینوں پر محتاجوں پر فقیروں پر معاشرے کے مفلوق ہر ہاں، لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا اپنی جان ان پر لوٹانا اپنے سے جو ہے وہ ان کو ترجیح دینا یہ اس کے اثرات اخلاقی مرتب ہوں گے اس شخص پر یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا کہ جہاں کا فرد ایسا ہو جہاں کا فرد دوسرے کے لیے اشار اور قربانی اور محبت اور رافت اور رحمت کے جذبات رکھنے والا ہو خیر خائی سے جو ہے وہ ہمکنار ہو اس کے مقابلے میں دوسرا وہاں کیا ہوگا وہاں تما لالچ ہرس مسابقت دوسروں کی ٹانگ کھینچنا مال کو سمیٹ سمیٹ کے جو ہے وہ رکھنا اور ہر کہ دوسرے سے تعلق ہو تو اس سے میرا مفاد کیا نکل سکتا ہے جس کو کنٹریکٹ یہ کنٹریکٹ تو کیا اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس سے مجھے کیا نفع مل سکتا ہے یہ میں اس سے کیا کام لے سکتا ہوں اگر اس سے میں کوئی کام نہیں لے سکتا ہوں اگر میرے مطلب کا یہ نہیں ہے تو اس سے کسی قسم کا تعلق کوئی ضرورت نہیں ہے نا ہاں؟ اور یہ فضول مجھ پر بوجھ ہے موبائل میرے پاس بے شک ہو لیکن اس کا فون اٹینڈ کرنا میرے لیے جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے اس لیے کہ اس سے میرے مال کی بڑھوتری میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا میری جا میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا میرے جو ہے وہ مفادات اور اخراج حاصل کرنے میں کوئی میرا تعلق جو ہوگا انسان سے وہ غرض کی بنیاد پر ہوگا اس سے میری کوئی غرض ہے نہیں وابستہ اور غرض جو ہوگی وہ دنیا کی ہوگی یا میری مال کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو یا میری جا کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو تو جب تک جو ہے وہ میری مال اور جا کے اندر اضافے کا یہ باعث نہیں بنتا اور اس سے میری کوئی دنیاوی غرض مت نہیں ہے تو پھر میرا اس کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہے یہ میرا باپ کیوں نہ ہو میری ماں کیوں نہ ہو میرا بہن کیوں بہن کیوں نہ ہو میرا بھائی کیوں نہ ہو میرا کتنا قریبی جو ہے وہ بچپن کا ساتھی کیوں نہ ہو لیکن اب دنیا کے لحاظ سے تو میری اس سے کوئی مفاد اور غرض وابستہ نہیں ہے لہٰذا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق یہ سارا تعلقات سارے غرض کی بنیاد پر ہوں گے مفاد کی بنیاد پر ہوں گے مال جمع کرنے کی ہرس ہوگی تما اور لالچ ہوگا اس معاشرے کا حال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بنیادی طور پر یہ معاشرے کی بنیادی بیماریاں ہیں یہ اصل اسباب ہیں ان کی بیماریوں کی دنیا کے اندر بھی یہ یہ ہوتا ہے غلاموں کا معاشرہ ہے حقیقی غلاموں کا کہ جو اپنے نفس کی غلامی سے ابھی آزاد نہیں ہوئے یہ نفس کے غلاموں کا معاشرہ ہے جو نفس کے غلام ہوتے ہیں یہ ذلتوں اور پستیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں آخرت میں فن الجحیم ہی الماوا آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے پھر جہنم وہاں بھی یہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے اور اس کے بالمقابل واما من خاف مقام ربی ہی و نفس عن الحوا جس نے نفس کی بندگی اور غلامی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال دیا جب نکال دیا تو یہ رفتوں کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے اللہ کے سامنے جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اور بلند کرتے ہیں یہاں تو مسئلہ یہ ہے جتنا اللہ کے سامنے بچتا ہے اللہ اس کو اور رفتوں سے ہم کنار کرتے ہیں کیا عجیب ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے عبد کامل جو ابدیت میں جو ہے اس کمال پر تھے کہ اس سے آگے کوئی ابدیت کا کمال نہیں ہے ان کو اللہ اس مقام پر لے گے کہ جس سے آگے عروج کا کوئی تصور نہیں ہے جس سے آگے کوئی عروج کا بھی تصور نہیں ہے اور اس سفر معراج کا ذکر کرتے بھی اللہ تعالی نے جس صفت خاص کا ذکر کیا وہ کیا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جو ہے وہ لے گئی اپنے بندے کو جو ابدیت کے کمال پر تھے راتوں رات اس مقام پر تو معراج وہاں ان بلندیوں پر پہنچایا کہ جس سے آگے کوئی تصور بلندیوں کا کیا ہی نہیں جا سکتا فکانا کوئی تصور ہی نہیں تو اللہ کے سامنے جتنا بندہ بچتا ہے اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ پھر بھی جن کو کہا دیا کہ ہم نے تو آپ کو اگلے پچھلے سب کچھ معاف کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی راتوں کو جو ہے وہ آپ کھڑے ہیں پاؤں مبارک پر ورم پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ قیام کی حالت میں رکوع اور سجود کی حالت میں اور ورم جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اب بھی آپ اتنی عبادت اتنی مشقت اتنی ریاضت جبکہ اللہ نے آپ کو یہ کہہ دیا تو آگے سے جواب کیا ہے کیا افلا حکون دن شکورا اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ نے ان رفتوں پر ورفعنا نہ ذکرک کا ذکر اپنا ہم نے آپ کا ذکر پھر جو ہے وہ بہت بلند کیا بلند اور دنیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے ماننے والے تو ماننے والے ہیں نہ ماننے والے بھی جو ہے وہ جانتے ہیں نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ جس کا بلند ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ذکر بلند ہوتا ہے بلند کیا بلند ہو رہا ہے کون سی صبح ہے کون سی شام ہے کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند نہ ہو رہا ہو دنیا میں صبح کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے اور شام کی انتہا بھی اسی پر ہوتی ہے آپ کا ذکر مبارک جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے تو جو جتنا جو ہے وہ یہاں ابدیت اختیار کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو رفت ہو اس لیے کہ ہوا کی غلامی سے جو جو ہے ہے ہے وہ وہ وہ نکل کے یہ یہ حقیقی حقیقی کہ ہوا کی بندگی سے نکل کر جو ہے وہ عطا ہوتی ہے اور پھر اللہ ان نکلنے والوں کو جنت کی رفتوں کے اندر اس طریقے سے پہنچاتا ہے جنت کی رفتوں کے اندر اس طرح پہنچاتا ہے کہ هِيَ پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے اب جنت کیا ہے جنت کیا ہے جنت کیا ہے اللہ ہی تو بتلا رہے ہیں اللہ ہی تو بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے ہوا کی نہیں مانی تھی نا نفس کی نہیں مانی تھی نفس چاہتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے نفس چاہتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے اس لیے کہ دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے وہی یہ نہیں کہتی وہی کے خلاف نفس کہہ رہا ہے تو نفس سے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا نا آج سنو آج جن جنتوں کے اندر تمہیں داخل کیا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا مات تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو اور جو مانگو سب کچھ ہے کوئی خواہش ایسی نہیں جو کوئی تمنا ایسی نہیں کوئی چاہت ایسی نہیں جو آج پوری نہ کی جائے سب خواہشیں سب تمنا آج پوری اور سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑی بات یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ اب میری ناراضگی کا کوئی خوف تمہیں نہیں ہونا چاہیے اب راضی ہی راضی ہوں بس تو جب میں راضی ہوں تو میرا سب کچھ اب تمہارے لیے ہے ان بلندیوں پہ وہ پہنچے کہ جو نفس کی بندگیوں سے نکل کے اللہ کی بندگی کی طرف داخل ہوئے اور جنہوں نے نفس کی بندگیوں کو اختیار کیا اور نفس کی گندگیوں کے اندر لتڑے ہوئے ہیں وہ آزادی کا نام بھی لینا جو ہے ان کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے کہ اس کا نام بھی لینا نہیں چاہیے یہ کہاں کی آزادی یہ تو انتہائی درجے کی ذلت اور غلامی اور پستی مغربی نارائے آزادی و مساوات کا حقیقی مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کو خلاصہ کے طور پر بتا دیا اختتام آپ سے یہ سوال کرتے ہیں مزاح کہ یہ قیامت آئے گی کب اس کا کوئی وقت بتلا دیجئے کب آئے گی آپ کہتے ہیں قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے دنیا کی بسات جو ہے اس عالم کی بسات لپیٹ دی جائے گی اور سب جو ہیں وہ خدا کے سامنے جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے وہاں کارنامہ زندگی کے بارے میں جواب دہی ہوگی اور انسان پکار اٹھے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر و صغیرت ولا کبیرت اللہ صاحب یہ کیسی کتاب میرے سامنے رکھ دی گئی ہے نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات یہ سارا کا سارا میرے سامنے حاضر ہے بتلائیے تو صحیح کہ یہ ہوگا کب یہ کب آئے گی اس کا کوئی وقت تو بتائیے کوئی تاریخ کوئی دن کوئی وقت قرآن کہتا ہے بڑا لچر قسم کا سوال آگے سے کیا ہے کہاں اتنا بلند کہ فکر ہو جانی چاہیے اس کی تیاری کی اور کیسا بےحودہ سوال ہے کیسا لچر سوال ہے اس بےودا گوئی اور اس لچر پن کا کوئی جواب تھوڑا اللہ فرماتے ہیں فیمر آپ کا پہلا اس سے کیا تعلق ہے آپ کو وقت بتلانے کے لیے آئے کہ یہ وقت ہے اور یہ تاریخ ہے آپ کا اس سے کیا تعلق ہے یا ربی کا منتہا اس کی انتہا تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے رب ہی اس کا صحیح وقت معلوم جانتا ہے کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس کا وہ وقت متعین جو ہے وہ بتلایا نہیں کسی کو بھی اس کے اندر حکمت ہے جہاں تک آپ کی بےسط کا تعلق ہے آپ کو تو ہم نے اس لیے بھیجا کہ انما انت منذر من یخشاہا آپ تو ڈرانے والے ہیں آپ کو تو ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے کہ ان کو ڈرا دیجئے کہ اس کی تیاری کریں اس سے بے فکر ہو کر زندگی جو ہے وہ نہ بسر کریں نفس اور خواہش کی غلامی ہی میں جو ہے یہ زندگی ضائع نہ کر دیں جو ڈرنے والا ہے جو ڈرنے والا ہے آپ اس کو ڈرا دیں جس کے دل کے اندر جو ہے وہ واقعتاً ایک طلب اور شوق پایا جاتا ہے اللہ سے ملاقات کا اس کے سامنے جو ہے وہ آپ وہ حقائق بیان کر دیں اور جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ جب آ جائے گی جب آ جائے گی اور وہاں یہ حاضر کر دیے جائیں گے تو کیا حال ہوگا یہ ساری دنیا جس کے ساتھ ان کو محبت ہے جس دنیا کے ساتھ محبت ہے جس دنیا کو مطلوب اور مقصود سمجھ رہے ہیں جس دنیا کے لیے ان کے صبح اور شام صرف ہو رہے ہیں جس کے لیے ان کی صلاحیتیں اور توانائیاں ساری کی ساری خرچ ہو رہی ہیں جس کے لیے ان کی ساری کی ساری تگ و دو ہے اس دنیا کے بارے میں اس وقت پھر کیا احساسات ہوں گے اس وقت ان کے کیا احساسات ہوں گے جب قیامت جو ہے وہ لا کھڑی کر دیے جائے گی اور دنیا کی بسات جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی کہ یوم یرونہا جس دن جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے لم یلبسو الا عشیتا او ضحاھا اس دن وہ کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے یہاں سوائے ایک صبح کے یا ایک شام کے بس اتنا ہی وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر ہمارا ساری دنیا کے واقعات ساری دنیا کے حادثات ساری دنیا کے تاریخ ان سب کی حقیقت کیا ہوگی ایک صبح یا ایک شام اس سے زیادہ ہم دنیا کے اندر ٹھہرے ہی نہیں تھے کیسا ہولناک احساس ہوگا کیسا ہولناک ذرا غور کیجئے کتنا جہاں سب کچھ خرچ کر کے آ گئے ہیں جس کے لیے سب کچھ لگا کے آ گئے ہیں جہاں اپنی ساری پونجی جو ہے وہ آپ نے خرچ کر دی ہے آج احساس یہ ہے کہ وہاں کیا ٹھہرے تھے صبح ایک ہوگی یا ایک شام ہوگی تو جو اتنی فانی اتنی حقیر اتنی گھٹیا اتنی عارضی دنیا کیا یہ اس قابل ہے کہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے جس آخرت میں اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی نعمتیں اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیا جائے کوئی ہوش مند بندہ کوئی عقل و فہم کا حامل انسان کبھی بھی اس گھٹیا فانی عارضی پلک جھبکنے میں گزرنے والی زندگی ایک صبح اور ایک شام سے بڑھ کر احساس جس کا ہے اس زندگی کو اس آخرت کی دائمی زندگی پر کبھی بھی ترجیح نہیں دے گا اللہ تعالیٰ صحیح فہم نصیب فرمائے آخرت کا یقین قلوب کے اندر جو ہے وہ جاگزی فرمائے خواہشات کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ اپنی بندگی اور اپنی فرم برداری اختیار کرنے کی توفیق کر عطا فرمائے اور محمد و رسول اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت اور اتباع اس طرح نصیب فرمائے کہ بس دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے پیش نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا اسوا آپ کی تعلیم وہی ہمارے معیار بھی ہوں وہی ہمارے رہنما بھی ہوں دنیا کے اندر بس جس کو آپ نے حق کہا بس وہی حق ہے جس نے آپ کو بات جس جس کو آپ نے باطل کہہ دیا وہ باطل ہے وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا جس کو آپ نے خیر فرمایا بس خیر وہی ہے جس کو آپ نے شر کہہ دیا وہ شر ہی ہے خیر و شر کے پیمانے حق و باطل کے پیمانے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے اللہ اپنے خاتم الرسول کے ساتھ ہے وہ ایسی وابستگی نصیب فرما دے وہ آخر العالمین